تو ہم نے موسا کو وہی فرمائی کے دریا پر اپنا اصا مار تو جب ہی دریا پھٹ گیا تو ہر حصہ ہو گیا جیسی بڑا پہاڑ